میدان جنگ میں کچھ ایسا ہی حال ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کا بھی تھا ان کے ہاتھ میں انصار کا جھنڈا تھا لڑائی کا آغاز ہوا تو انہوں نے شجاعت کے جوہر دکھانے شروع کیے جب مسلمانوں میں شکست کے آثار ظاہر ہوئے تو بھی یہ قطن پیچھے نہ ہٹے نہایت بہادری سے لڑتے رہے یہی نہیں انہوں نے اس کے بعد ایک نیا کام کیا اپنے اس عمل سے مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ پیچھے نہ ہٹو دیکھو میں پیچھے نہ ہٹنے کے لیے کیا کر رہا ہوں انہوں نے کیا کیا ایک گڑھا کھودا اس گڑھے میں کھڑے ہو گئے اور لگے تلوار چلانے مرتدوں نے انہیں گھیر لیا اب عالم یہ تھا کہ چاروں طرف تلوار چلا رہے تھے اور ان پر بھی چاروں طرف سے تلواریں برس رہی تھی یہ تلواروں کی بارش میں اپنا بچاؤ بھی کر رہے تھے اور دشمنوں کو جہنم رسید بھی کر رہے تھے ساتھ میں مسلمانوں کو جوش بھی دلا رہے تھے انہوں نے ایک بار پھر مسلمانوں میں پسپائی کے آثار دیکھے تو بے قرار ہو گئے اور پکار اٹھے مسلمانوں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تو اس طرح نہیں لڑا کرتے تھے آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ان مرتدوں کے مقابلے میں کمزوری دکھا رہے ہو ان کی پکار سن کر مسلمانوں میں اور جوش پیدا ہو گیا مرتدوں نے بھی محسوس کر لیا کہ یہ شخص مسلمانوں کو بہت جوش دلا رہا ہے ان کی آواز سن کر ان کے اکھڑتے قدم پھر سے جم جاتے ہیں تو انہوں نے ان پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے یہ بھی آخر اللہ کے شیر تھے جو نزدیک آتا رہا کٹ کٹ کر گرتا رہا آخر دشمنوں کا ہجوم آپ کے گرد اتنا ہو گیا اتنا بڑھا کہ ان کا بدن تلواروں نیزوں اور تیروں کے زخموں سے چھلنی ہو گیا اور آپ جامع شہادت نوش کر گئے سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ بیعت اقبا کے وقت مسلمان ہوئے تھے ان کا تعلق حضرت کے خاندان سے تھا ان کی والدہ قبیلہ بنو تے سے تھی انہیں تقریر کرنے میں بہت مہارت حاصل تھی انصار کو جب بھی کوئی بات کہلوانی ہوتی ان کے ذریعے کہلواتے تھے یہ تقریر کر کے حاضرین پر چھا جاتے تھے اسی مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا خطیب مقرر فرمایا تھا چنانچہ انہیں خطیب رسول کا لقب ملا مورخین کا اس میں اختلاف ہے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے یا نہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ غزوہ بدر میں شریک تھے جبکہ زیادہ تر مورخین نے یہی لکھا ہے کہ یہ غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے تھے تاہم اس کے بعد انہوں نے ہر غزبے میں شرکت کی اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے یہ شاعر بھی تھے اشعار پڑھ کر مسلمانوں میں جوش پیدا کر دیتے تھے ایک بار بنو تمیم کا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا انہوں نے کافی سختی سے بات کی اور کہا اسلام لانے یا نہ لانے کی بات تو بعد میں ہوگی پہلے تو ہم شاعری اور خطابت میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے اجازت ہے اپنے خطیب کو پیش کرو چنانچہ بنو تمیم کے ایک شخص اتارف بن حاجب نے اٹھ کر تقریر کی اس کی تقریر ختم ہوئی تو آپ نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا ثابت اٹھو اور اس کی تقریر کا جواب دو سیدنا ثابت رضی اللہ عنہ اٹھے اور ایسی جوابی تقریر کی کہ بنو تمیم کے دانت کھٹے کر دیے وہ سب اپنا سا منہ لے کر رہ گئے اس کے بعد وہ شعر و شاعری کے مقابلے پر اتر آئے ان کی شاعری کا جواب شاعر رسول سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے دیا آخر بنو تمیم پکار اٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطیب ہمارے خطیب سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعر ہمارے شاعر سے بہتر ہے اور اس کے بعد سب مسلمان ہو گئے جنگ زور شور سے جاری تھی جسموں کے آزاد کٹ کٹ کر گر رہے تھے مسلمانوں میں جب شکست کے آثار ظاہر ہوئے تو ایک صحابی سیدنا برا بن مالک رضی اللہ عنہ آگے بڑھے مورخین اور سیرت نگاروں نے ان کے بارے میں لکھا ہے جب برا بن مالک رضی اللہ عنہ میدان جنگ کا رخ کرتے تھے تو ان کے بدن پر شدید لرزہ تاری ہو جاتا تھا اس لرزے پر قابو پانے کے لیے کئی آدمی مل کر انہیں دباتے تھے جب یہ لرزہ دور ہو جاتا تو ان میں بلا کی طاقت آ جاتی تھی اس حالت میں جب یہ جنگ شروع کرتے تھے تو پھر شیر کی طرح بفرے نظر آتے تھے اس روز بھی یہی ہوا میدان کارزار کی طرف آئے تو بدن پر کپ کپی تاری تھی کئی لوگوں نے مل کر انہیں دبایا تو لرزا دور ہو گیا اس کے بعد جو ہی یہ مرتدوں پر ٹوٹے تو ان کی صفوں کی صفیں الٹ دی جس طرف کا رخ کیا مرتد کائی کی طرح چھٹتے چلے گئے کٹ کٹ کر گرتے چلے گئے ایسے میں وہ پکارے اے مسلمانوں کے گروہ کدھر جاتے ہو میں برا بن مالک ہوں میری طرف آؤ ان کی للکار پر مسلمانوں کے قدم پھر سے جم گئے انہوں نے پرجوش انداز میں زبردست حملہ کیا ایسے میں دشمن کا ایک نامور جنگجو ان کے مقابلے پر آیا اس کا نام ہمارے یماما تھا جو ہی وہ برا رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آیا آپ نے اس کے پاؤں پر وار کیا وہ پاؤں بچانے کے لیے پیچھے ہٹا لیکن دھڑام سے گرا برا بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار نیام میں ڈال لی اور اس کی تلوار چھین کر ایک ایسا کاری وار کیا کہ وہ دو ٹکڑے ہو گیا اس وقت تک جنگ برابر کی تھی دونوں لشکر اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کر رہے تھے ان جدی صحابہ کی جان سارانہ کوششوں سے مسلمانوں کے اکھڑے قدم پھر سے جم گئے تھے اب شکست کے آثار ادھر تھے نہ ادھر ان حالات میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ کا بغور جائزہ لیا اور اندازہ لگایا کہ جب تک مسلمہ کو ختم نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک لڑائی کا فیصلہ نہیں ہوگا چنانچہ انہوں نے جان بازوں کا ایک دستہ لے کر طوفانی حملہ کیا مرتدوں کی صفوں میں ہلچل مچی نظر آئی ان حالات میں ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے میدان میں کام دکھایا انہوں نے دشمنوں کو للکارا اور شیر کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں مسلمان ہوئے ان کا والد اتبا اسلام دشمنی میں بہت بڑھا ہوا تھا اللہ کی قدرت کہ اتبا کا بیٹا اس وقت ایمان لے آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دار ارکم میں تھے کی طرف جو دو بار ہجرت ہوئی یہ ان دونوں میں شریک ہوئے اس سفر میں ان کی بیوی بھی ساتھ تھی اور حبشہ کے سفر ہی میں ان کے ہاں محمد بن ابی حذیفہ پیدا ہوئے تھے جب یہ حبشہ سے مکہ واپس لوٹے تو مدینے کی طرف ہجرت کی تیاریاں ہو رہی تھی چنانچہ انہوں نے اپنے غلام سالم رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مدینے کی طرف ہجرت کی اب بن بشر رضی اللہ عنہ کے ہاں مہمان ٹھہرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو ان کا بھائی بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام مشہور مارکوں میں حصہ لیا خاص طور پر بدر میں بہت عبرت ناک منظر دیکھنے میں آیا جب انہوں نے اپنے کافر باپ کو للکارا پھر جب غزوہ بدر میں ان کا باپ اتبا اور دوسرے سردار شیبہ امیہ بن خلف اور ابو جہل وغیرہ مارے گئے تو انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا گیا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرقین کو مخاطب کر کے فرمایا تھا اے اتبا اے شیبا اے امیہ اے ابو جہل تم نے دیکھ لیا اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہوا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بہت اداس محسوس کیا آپ نے ان سے فرمایا ابو حذیفہ شاید تمہیں باپ کے مرنے کا افسوس ہے جواب میں انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم یہ بات نہیں مجھے باپ کے قتل ہو جانے کا صدمہ نہیں میرا خیال تھا وہ ایک عقل مند انسان ہے اس بنا پر امید تھی کہ ایمان لے آئے گا آج یہی ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ جان توڑ کر لڑ رہے تھے انہیں اپنے تن من کا کوئی ہوش نہیں تھا دشمنوں نے جب دیکھا وہ انہیں ہر درجے نقصان پہنچا رہے ہیں تو انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اب ہر طرف سے ان پر تلواروں کے وار ہونے لگے تابڑ توڑ حملے ہوئے آخر کار بڑی جمع مردی سے انہیں قتل کرتے ہوئے اللہ کا یہ شیر جامع شہادت نوش کر گیا آپ کا شمار نمایاں صحابہ میں ہوتا ہے آپ غلاموں سے بہت اچھا سلوک کرتے تھے انہیں بہادروں میں سالم مولا ابی حزیفہ رضی اللہ عنہ بھی تھے یعنی ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام جب انہوں نے مسلمانوں میں شکست کے آثار دیکھے تو بےتاب ہو گئے بلند آواز میں پورے جوش سے پکارے افسوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تو ہم اس طرح نہیں لڑتے تھے آج کیوں بزدلی دکھا رہے ہو اس کے بعد انہوں نے اپنے لیے ایک گڑھا کھودا اور اس میں کھڑے ہو گئے مہاجرین کا جھنڈا تھامے ہوئے تھے گڑھے میں کھڑے رہ کر مرتدوں سے لڑنا شروع کیا زندگی کے آخری سانس تک بہادری سے لڑتے رہے شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے مرتدوں کو مارتے کاٹتے رہے جنگ ختم ہونے پر دیکھا گیا کہ ان کا سر اپنے منہ بولے باپ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں تھا یہ ان بزرگوں میں سے تھے جنہوں نے فن قرات میں کمال حاصل کیا تھا حامل قرآن میں سے تھے جب اس مہم پر انہیں بھیجا جانے لگا اور مہاجرین کا جھنڈا انہیں دیا گیا تو ایک صاحب نے اعتراض کیا اور کہا ہمیں تمہاری طرف سے ڈر ہے کہ کہیں میدان جنگ میں بزدلی نہ دکھاؤ اس لیے ہم جھنڈا کسی اور کو دیں گے اس پر سالم رضی اللہ عنہ بولے اگر میں بزدلی دکھاؤں تو سب سے زیادہ بدبخت حامل قرآن ہوں گا یہ کہا اور میدان جنگ میں کود پڑے اور پھر حقیقت میں اپنے آپ کو بہترین حامل قرآن ثابت کر دکھایا جنگ کے دوران جب آپ کا داہنا ہاتھ کٹ گیا تو جھنڈا بائیں ہاتھ میں تھام لیا بایاں بھی کٹ گیا تو دونوں بازوؤں کا حلقہ بنا کر علم کو سنبھالا اس آخری وقت میں آپ سورہ آل عمران آیت ایک سو پڑھ رہے تھے اور کتنے انبیاء ایسے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا زخموں سے چور ہو کر گرے تو پوچھا ابو حزیفہ نے کیا کیا انہیں بتایا گیا کہ وہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں انہوں نے پھر پوچھا اس آدمی نے کیا کیا جس نے مجھ پر اعتراض کیا تھا بتایا گیا وہ بھی شہید ہو گئے ہیں یہ سن کر فرمایا مجھے ان دونوں کے درمیان لٹا دینا اللہ تعالیٰ نے سالم رضی اللہ عنہ کو اس قدر دلکش آواز عطا فرمائی تھی کہ جب آیات قرآن تلاوت فرماتے تھے تو لوگوں پر ایک کیفیت تاری ہو جاتی تھی راہگیر چلتے چلتے رک جاتے تھے اور تلاوت سننے لگتے تھے ایک روز سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیر سے حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہاں رہ گئی تھی انہوں نے بتایا ایک قاری قرات کر رہے تھے اس کے سننے میں محو ہو گئی تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے قاری کی اس قدر تعریف کی کہ آپ چادر سنبھالتے ہوئے باہر تشریف لے گئے دیکھا تو سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ تلاوت کر رہے تھے آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا اللہ کا شکر ہے اس نے تم جیسے شخص کو میری امت میں پیدا کیا ہے اس خوش الحانی کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے جس قدر مہاجرین مدینہ پہنچے سالم رضی اللہ عنہ ان کی امامت کراتے تھے آپ سخی بھی بہت تھے جنگ اب بھی پورے زوروں پر تھی آخر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا جب تک مسلمہ کے خاص دستے پر حملہ کر کے اسے شکست نہیں دی جاتی دشمن پسپا نہیں ہوگا چنانچہ انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور مسلمہ کے دستے پر حملہ کر دیا دشمن کی فوج کا ایک کے بعد ایک بہادر ان کی طرف بڑھتا رہا اور خاک و خون میں لوٹتا رہا مسلمہ نے اپنے خاص دستے کے لوگوں کو اس طرح کٹ کٹ کر گرتے دیکھا تو اس نے آگے بڑھنا چاہا لیکن سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا خوف اس پر سوار ہو گیا ایک قدم آگے بڑھتا تو فوراً ہی قدم پیچھے ہٹا لیتا ادھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ راستے میں آنے والے بے شمار مرتدوں کو ٹھکانے لگا چکے تھے اور اپنا راستہ صاف کرتے چلے جا رہے تھے ان حالات میں آپ نے اپنے خاص دستے کے کے ساتھ مسلمہ پورے دستے پر اچانک طوفانی حملہ کیا اس حملے سے اس کے دستے کے پاؤں اکھڑ گئے جو ہی اس نے اپنے خاص آدمیوں کو بھاگتے دیکھا اس پر خوف اور زیادہ بری طرح سوار ہو گیا اس نے سوچا اب بھاگ کر جان بچائی جائے چنانچہ منہ دوسری طرف کر کے لگا بھاگنے ان لمحات میں مسلمہ کے جانساروں نے چیخ چیخ کر کہا تو ہم سے جس فتح اور کامرانی کا وعدہ کرتا تھا وہ کہاں ہے وہ کیا جواب دیتا اس کے لیے تو اب ٹھہرنا بھی ناممکن تھا وہ خود تو بھاگ رہا تھا لیکن اپنے لوگوں سے کہہ رہا تھا اپنے حسب نصب کے لیے لڑو بھاگو نہیں جم کر لڑو ان حالات میں بھلا اس کی بات کون سنتا جب تک وہ ڈٹا ہوا تھا وہ لڑ رہے تھے جب انہوں نے خود اسے بھاگتے دیکھ لیا اور انہیں لڑنے کا حکم دیتے سنا تو جان گئے یہ شخص تو اول نمبر کا جھوٹا ہے نتیجہ یہ نکلا کہ اس پوری فوج کے پاؤں اکھڑ گئے وہ بھی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے مسلمان کہاں رکنے والے تھے ان پر تو اور زیادہ جوش سوار ہو گیا اب تک تو وہ اس کیفیت سے دو چار تھے کہ پتہ نہیں جنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے لیکن فتح کے آثار دیکھ کر تو ان میں طاقت کی لہر دوڑ گئی لگے ان مرتدوں کا پیچھا کرنے تعقب کے دوران بھی ان گنت دشمن کھیت رہے تھے ایسے میں مسلمہ کے ایک سالار محکم بن توفیل کی آواز گونچی اے بنو حنیفہ باغ باغ مطلب یہ تھا کہ باغ میں پناہ لے لو مسلمہ کے لشکر کی پشت پر ایک بہت بڑا قلعہ نما باغ تھا اس کی فوج بھاگی تو سامنے باغ آ گیا محکم بن توفیل کی آواز نے انہیں اور کچھ سوچنے کا موقع بھی نہ دیا لہذا وہ سب دیوانہ وار باغ میں داخل ہوتے چلے گئے ادھر مسلمان تعقب میں تھے اس وقت عبد الرحمان ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما کی نظر محکم پر پڑی انہوں نے تاک کر اسے تیر مارا تو وہ وہیں ڈھیر ہو گیا یہ باغ در اصل مسلمہ کا قلعہ تھا اس کا دروازہ بھی بالکل قلوں جیسا تھا بے تحاشا دوڑتے دشمن اس قلعے میں داخل ہوتے چلے گئے پھر قلعے کا پھاٹک بند کر دیا گیا اب مسلمہ کا باقی ماندہ لشکر اس قلعے میں تھا اور مسلمان قلعے سے باہر گویا فتح مکمل ہونے سے رہ گئی تھی مسلمانوں کے سامنے اب ایک نیا مرحلہ تھا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قلعے پر حملہ کرنے کے بارے میں غور کیا دشمن اب اس قلعے کی فصیل پر نظر آ رہا تھا ہزار تلواریں دھوپ میں چمک رہی تھیں آنکھوں کو کھیرا کر رہی تھی مسلمانوں کے سامنے اب یہ مسئلہ تھا کہ وہ باغ میں کس طرح داخل ہوں ادھر مسلمہ کی فوج باغ کے اندر پھر سے لڑائی کی تیاریاں کر رہی تھی ان حالات میں جبکہ مسلمان ابھی غور کر رہے تھے وہ کیا کریں برا بن مالک رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا مسلمانوں تم ایسا کرو مجھے اونچا اچھال دو میں قلعے کی دیوار کے اوپر سے ہوتا ہوا دوسری طرف جا گروں گا اور دروازہ کھول دوں گا یہ انوکھی ترکیب سن کر سب حیرت زدہ رہ گئے اور لگے انکار میں سر ہلانے انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم ایسا نہیں کریں گے برا بن مالک رضی اللہ عنہ پکارے لیکن کیوں تم ایسا کیوں نہیں کرو گے انہوں نے جواب میں کہا اس لیے کہ دیوار کے دوسری طرف ہزارہ ہاں مرتد موجود ہیں جو ہی آپ ادھر گریں گے وہ آپ کے ٹکڑے کر دیں گے لہٰذا اس کام کا کوئی فائدہ نہیں آپ بلا وجہ جان سے جائیں گے اس لیے ہم ایسا نہیں کریں گے جواب میں انہوں نے کہا تم بلا وجہ ڈر رہے ہو اللہ نے چاہا تو میں دروازہ کھول دوں گا ورنہ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ یہی نہ کہ میں شہید ہو جاؤں گا تب پھر کیا ہوا شہادت کی موت کی تو یوں بھی ہمیں تمنا ہے ان کے ساتھ ابو دجانا رضی اللہ عنہ بھی پکار اٹھے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ مجھے بھی اندر اچھالا جائے ابو دجانا رضی اللہ عنہ بھی بہادری میں اپنا ایک مقام رکھتے تھے یہ جب میدان میں اترتے تھے تو سر پر ایک سرخ پٹی باندھ لیتے تھے اس وقت ان کے ساتھی یہ جملہ کہتے تھے ابو دجانا نے موت کی پٹی باندھ لی ہے ان کا تعلق قبیلہ خزرت کی شاخ سائدہ سے تھا ہجرت مدینہ سے پہلے مسلمان ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اتبا بن غزوان رضی اللہ عنہ کو ان کا بھائی بنایا غزوہ عہد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کا حق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تلوار سے دشمن کو اتنا مارا جائے کہ یہ ٹیڑی ہو جائے یہ سن کر انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کا حق میں ادا کروں گا آپ نے تلوار انہیں عطا فرما دی انہوں نے سر پر سرخ پٹی باندھ لی اور اکڑتے ہوئے میدان کی طرف بڑھے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی چال اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے لیکن اسلام کے دشمنوں کو دکھانے کے لیے کچھ حرت نہیں احد کی لڑائی میں انہوں نے بہادری کے خوب جوہر دکھائے بہت سے کافر ان کے ہاتھوں قتل ہوئے خود بھی زخم پر زخم کھائے لیکن میدان جنگ سے قطن نہ ہٹے آپ نے تمام غزوات میں حصہ لیا بہادری کے جوہر دکھائے اور غزوات میں نمایاں مقام حاصل کیا اور ابو دجانا رضی اللہ عنہما کو اللہ تعالیٰ نے سنہری موقع عطا فرما دیا ابو دجانا رضی اللہ عنہ گرے تو ان کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی لیکن اسی حالت میں مرتدوں پر ٹوٹ پڑے برا بن مالک رضی اللہ عنہ نے بھی اٹھتے ہی جنگ شروع کر دی دونوں مردانہ وار مرتدوں کو مارتے کاٹتے دروازے کی طرف بڑھنے کی سرتوڑ کوشش کرتے رہے اور آخر کار دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے بس پھر کیا تھا مسلمان پرجوش انداز میں اندر داخل ہونے لگے ساتھ میں فلک شراف نعرے گونجنے لگے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جانے کے باوجود بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح مسلمہ تک پہنچ جائیں لیکن مسلمانوں اور مسلمہ کے درمیان ان گنت مرتد موجود تھے وہ بھی جانے دینے پر تلے ہوئے تھے اس طرح ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ان کے گھیرے میں آ گئے کچھ زخمی پاؤں ان کے لیے مشکل پیدا کر رہا تھا آخر ان پر ہر طرف سے تلواریں ٹوٹ پڑیں اور وہ شہید ہو گئے اسد الغبا میں لکھا ہے کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کا شمار بہادر اور دلیر صحابہ میں ہوتا ہے آپ بڑے رتبے والے صحابی تھے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس لڑائی میں مسلمانوں نے جو بے نظیر بہادری دکھائی اس کی مثال نہیں ملتی انسان لاشوں میں تبدیل ہو رہے تھے کشتوں کے پشتے لگ گئے لیکن ان میں بنو حنیفہ کے مقتولین کی تعداد بہت زیادہ تھی مسلمانوں کا دباؤ اب مسلسل بڑھ رہا تھا مسلمہ کی فوج میں شکست کے آثار صاف دیکھے جا سکتے تھے برا بن مالک رضی اللہ عنہ اب تک لڑ رہے تھے ان کا جسم زخموں سے چور ہو چکا تھا لیکن لڑائی کی رفتار میں کمی نہیں آئی تھی ادھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمہ کی طاق میں تھے وہ دشمنوں کو مارتے کاٹتے دور نکل گئے لیکن مسلمہ ان کے سامنے نہ آ سکا ان حالات میں مسلمانوں کی فوج نے بار بار مسلمہ سے پوچھا فتح کا وعدہ کب پورا ہوگا جو تیرا رب تجھ سے کر چکا ہے جواب میں ہر بار اس نے یہی کہا یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہر شخص کو چاہیے اپنے اہل و ایال کے لیے لڑے پھر جب مسلمہ کو بار بار تانے ملنے لگے تو وہ مجبوراً گھوڑے پر سوار ہوا لیکن جو ہی اس نے گھوڑے پر سوار ہو کر چاروں طرف نظر دوڑائی تو اپنے آدمیوں کو گاجر مولی کی طرح کٹتے دیکھا اس وقت اس نے جان لیا اب شکست فاش قریب ہے چنانچہ چپکے سے گھوڑے سے اترا اور لگا کھسکنے اس کا رخ باغ کے دروازے کی طرف تھا ابھی باغ کے دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کی نظر اس پر پڑ گئی یہ نیزا پھینکنے میں بہت ماہر تھی غزوہ عہد میں ان کے نیزے کے وار سے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا تھے آپ نے انہیں سید الشہداء کا خطاب عطا فرمایا تھا اس کے بعد پھر واشی رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے حسد بھرے انداز میں دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ میرے ہاتھوں اسلام کا ایک بڑا سردار شہید ہو گیا اب مسلمان ہونے کے بعد میرے ہاتھوں کوئی بڑا کافر مارا جائے سو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی انہوں نے دیکھا مسلمہ راہ فرار اختیار کر رہا ہے اس سے اچھا موقع بھلا ان کے لیے کون سا ہو سکتا تھا اپنا نیزہ تان لیا اور تاک کر مارا این اسلم سیدہ ام امارا رضی اللہ عنہا اور ان کے بیٹے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی مسلمہ کے این نزدیک پہنچ چکے تھے ادھر واشی بن حرب رضی اللہ عنہ نے اپنا نیزا اس کی طرف پھینکا ادھر سیدہ ام امارا اور سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما نے ایک ساتھ اس پر وار کیا نیزا اس کے جسم کے پار ہو گیا عبداللہ بن زید کی تلوار اس کے جسم پر پڑی سیدہ ام امارا رضی اللہ عنہا کی تلوار لگنے سے پہلے ہی مسلمہ زمین پر آ رہا یہ انجام تھا ختم نبوت کے سب سے بڑے دشمن کا سیدہ ام امارا رضی اللہ عنہا کے دوسرے بیٹے حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ سن چکے ہیں مسلمہ نے حبیب بن زید کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اسی وقت سے ام امارا اور عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما اس سے انتقام لینے کی ٹھان چکے تھے سو اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بدلہ لینے کا موقع عطا فرما دیا مسلمہ کے گرنے کی دیر تھی شور سنائی دیا مسلمہ مارا گیا بس پھر کیا تھا اس کا لشکر بدہواس ہو کر بھاگا مسلمانوں نے دور تک ان کا تعاقب کیا اور مارتے کاٹتے چلے گئے انہوں نے بے شمار مرتدوں کو قیدی بنا لیا ان قیدیوں میں مجا بھی تھا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسے ساتھ لے کر قتل ہونے والوں کا جائزہ لینے کے لیے نکلے جب آپ رجال بن انفوا کی لاش کے پاس پہنچے تو مجا سے پوچھا کیا یہی مسلمہ ہے اس نے بتایا نہیں یہ مسلمہ نہیں رجال بن انفوا ہے اب خالد بن ولید آگے بڑھے اور زرد رنگ کی چپٹی ناک والے شخص کے پاس پہنچے آپ نے مجا سے پوچھا یہ تمہارا ساتھی ہے اس نے کہا ہاں یہی مسلمہ ہے یہ سن کر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بولے اس شخص کو تم نے نبی مانا تمہارا ستیہ ناس ہو مورخین کے مطابق اس جنگ میں مسلمہ کے لشکر کی تعداد چالیس ہزار تھی کچھ نے ساٹھ ہزار بھی لکھی ہے جبکہ مسلمان تیرہ ہزار تھے جنگ ختم ہونے پر جب حساب کتاب کیا گیا تو مسلمہ کے دس ہزار آدمی قتل ہوئے تھے مسلمانوں میں سے چھ سو شہید ہوئے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ مسلمہ کے اکیس ہزار آدمی مارے گئے برا بن مالک رضی اللہ عنہ کے جسم پر زخم ہی زخم تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میدان جنگ سے انہیں اٹھوا لے گئے اور خاص نگرانی میں ان کے زخموں کا علاج کرایا اس طرح یہ تندرست ہو گئے ام امارا رضی اللہ عنہا کو بھی شدید زخمی حالت میں میدان جنگ سے اٹھوایا اور ان کا بھی علاج کرایا اس سلسلے میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں ایک ماہ تک ٹھہرے رہے میدان جنگ کا معائنہ کرنے کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کے سرداروں کو ادھر ادھر کے قلوں کی طرف بھیجا آپ کا ارادہ ان قلوں پر بھی حملہ کرنے کا تھا لیکن مجعا نے دھوکہ دہی سے کام لیا اس نے کہا آپ ان قلوں پر حملہ کرنے سے پہلے مجھے وہاں جانے دیں یہ قلعے نوجوانوں اور جنگجوؤں سے بھرے ہوئے ہیں ان کو فتح کرنا آسان کام نہیں ہوگا لہذا میں صلح کی کوشش کیے دیتا ہوں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس بات کا احساس تھا کہ مسلمان تھکے ہوئے ہیں زخم خوردہ ہیں ان حالات میں ایک بار پھر انہیں جنگ میں مصروف کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہوگا اس خیال سے انہوں نے مجا کا مشورہ مان لیا اور اسے قلوں کی طرف روانہ کیا اس نے قلوں کے اندر جا کر چال چلی ان قلوں میں دراصل صرف عورتیں اور بچے پناہ لیے ہوئے تھے مرد وہاں بالکل نہیں تھے اس نے عورتوں سے کہا تم مردانہ لباس پہن لو اور تلواریں ہاتھوں میں لے کر قلوں کی فصیل پر چڑھ جاؤ نیچے سے تم فوج نظر آؤ گی اور مسلمان جنگ کرنے کی بجائے صلح کرنے پر مائل ہو جائیں گے چنانچہ عورتوں نے یہی کیا مردانہ لباس پہنے زرہیں پہنی سروں پر خود رکھے ہاتھوں میں ننگی تلواریں لی اور فصیل پر جا کھڑی ہوئی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور دوسرے مسلمانوں نے انہیں مرد خیال کیا اور مجا کی بات پر یقین کر لیا کہ وہ قلعے جنگ جو مردوں سے بھرے ہوئے ہیں چنانچہ ان کی شرائط پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان سے صلح کر لی جب معاہدہ ہو گیا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان قلوں میں داخل ہوئے اس وقت آپ کو اور مسلمانوں کو مجا کی دھوکے بازی کا پتہ چلا لیکن اب کیا ہو سکتا تھا اب تو معاہدہ ہو چکا تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ناراضی کے لہجے میں مجا سے کہا تم نے ہمیں دھوکہ دیا اس پر اس نے کہا یہ آخر میرے ہم قوم ہیں یہ کیسے ممکن تھا کہ میں ان کی مدد نہ کرتا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار کی صلح ہو جانے کے بعد آپ نے ان سب کو اسلام کی دعوت دی ان سب نے اسلام قبول کر لیا فتح کی خبر مدینہ منورہ پہنچی ادھر سے حکم آیا باقی بچ رہنے والے مردوں کو قتل کر دو عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لو اس وقت تک صلح کا معاہدہ ہو چکا تھا اس لیے اس حکم پر عمل درامد نہ ہو سکا مرتدوں اور باغی قبائل سے جتنی بھی لڑائیاں لڑی گئیں یہ لڑائی ان سب سے زیادہ بڑی اور سخت ترین تھی مسلمانوں کو اس جنگ میں آسانی سے فتح حاصل نہ ہو سکی بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قربانیاں دی تب یہ فتح حاصل ہوئی اس فتح کی سب سے زیادہ خوشی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہوئی لیکن ساتھ ہی آپ کو چھ سو کے قریب صاحب کرام کے شہید ہونے کا رنج بھی تھا تاہم انہوں نے اپنے اس قدم سے یہ بات ثابت کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں اور جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس سے جہاد کیا جائے گا اسے قتل کر دیا جائے گا جنگ یمامہ گیارہ ہجری میں لڑی گئی کچھ مورخین نے اس کا سن بارہ ہجری بھی لکھا ہے جس باغ میں یہ جنگ ختم ہوئی اس باغ کا نام حدیقت الموت یعنی موت کا باغ مشہور ہوا اس جنگ کا سب سے بڑا اثر یہ ہوا کہ جزیرت العرب میں مسلمانوں کے قدم ہمیشہ کے لیے جم گئے اس لیے کہ اس جنگ میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن پر فتح حاصل ہوئی تھی اسلامی فوج جب فتح اور کامرانی کا پرچم لہراتی مدینہ منورہ میں داخل ہوئی تو مدینہ منورہ کا گوشہ گوشہ مرحبا مرحبا اور آفرین یا کے ناروں سے گونج اٹھا جھوٹوں کے سردار مسلمہ کذاب کا مفصل تذکرہ آپ نے سنا اب ہم آپ کو ختم نبوت کے متعلق مسلمانوں کے عقیدے اور قرآن و سنت میں اس کے متعلق جو فرمایا گیا ہے اس سے بھی آگاہ کرنا چاہیں گے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا کذاب اور دجال ہوگا اور اس کے خلاف جہاد کرنا مسلمانوں پر فرض ہے جیسا کہ صحابہ کرام نے جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جہاد کیا اور امت محمدیہ پر یہ واضح کر دیا کہ نبوت کا دروازہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے اب جو بھی اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کرے گا وہ قابل گردن زنی ہوگا مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں آپ پر نبوت اور رسالت کا خاتمہ فرما دیا گیا ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا مسلمان اس عقیدے پر کیوں متفق ہیں اس کی بنیادیں کیا ہیں اور اس کا مقصد و فائدہ کیا ہے ہم دلائل سے واضح کریں گے مسلمانوں کے اس عقیدے کی بنیادیں وہ واضح دلائل ہیں جو اس کے متعلق قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں بیان کیے گئے ہیں مثلا قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تمام انسانوں کے لیے بتایا گیا ہے جیسا کہ سورت العراف آیت ایک سو ستاون میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل الناس رسول کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں اس آیت میں آپ نے اللہ کے حکم سے تمام انسانوں کو اپنا مخاطب قرار دیا ہے پھر جمین کے لفظ سے اس کی مزید تاکید کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت زمان و مکان کی قید سے بالا ہے آپ گزشتہ انبیاء کی طرح کسی مخصوص قوم کسی مخصوص علاقے اور کسی مخصوص زمانے کے لیے نبی بن کر نہیں آئے جو صرف اپنی قوم اور اپنے محدود علاقے کے لوگوں کو یا قوم میں کہہ کر اپنا مخاطب بناتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے تمام انسانوں کے لیے ہادی و رہنما بن کر آئے جس میں قیامت تک آنے والے تمام انسان شامل ہیں اس لیے آپ نے صرف عربوں کو مخاطب نہیں فرمایا کسی مخصوص قوم اور علاقے کے لوگوں کو مخاطب نہیں بنایا بلکہ تمام انسانوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں تم اگر ہدایت اور فلاح کے طالب ہو تو میری رسالت پر ایمان لاؤ جیسے ایک دوسرے مقام سورہ سبا آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے متعلق سورہ احزاب آیت نمبر چالیس میں فرماتے ہیں ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں یعنی جیسے کسی چیز کو بند کر کے اس پر مہر لگا دی جاتی ہے جس کے بعد کوئی چیز اس میں داخل ہو سکتی ہے نہ خارج اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی ایسے ہی ہے جیسے سلسلہ نبوت پر مہر لگا دی گئی ہے اور نبوت اور رسالت کا آپ پر خاتمہ فرما دیا گیا ہے بہرحال خاتم النبیین کے معنی آخری نبی کے ہوں یا نبیوں کی مہر کے دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں احادیث سے بھی اسی مفہوم کی وضاحت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سورت المائدہ آیت تین میں فرماتے ہیں اليوم أكملت لكم لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت الإسلام آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کی تکمیل کی نوید دی جس کی تعلیم تمام انبیاء اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی قوم کو دیتے رہے ظاہر بات ہے کہ تکمیل کے بعد ترمیم و اضافے کی یا رد و بدل کی ضرورت نہیں رہتی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے نبیوں کے ذریعے سے احکام شریعت میں کچھ نہ کچھ ترمیم و اصلاح اور رد و بدل کا سلسلہ چلتا رہا اس اعلان تکمیل نے اس سلسلے کو موقف کر کے یہ واضح کر دیا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں علاوہ ازیں پچھلی شریعتوں اور سابق آسمانی کتابوں میں تحریف و تغیر ہوتا رہا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو قرآن کریم نازل فرمایا اس کے متعلق اللہ نے سورت الحجر آیت نو میں فرمایا ہم نے یہ ذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت اور کتاب کو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ بنایا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ضمانت بھی دی جبکہ پچھلی آسمانی کتابوں کے بارے میں حفاظت کا یہ وعدہ نہیں فرمایا چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ پچھلی آسمانی کتابیں تغیر و تبدل سے محفوظ نہ رہیں اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن جوں کا توں محفوظ ہے اسی طرح اس قرآن کی وہ قولی اور عملی تفسیر بھی احادیث صحیحہ کی صورت میں محفوظ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی احادیث کی حفاظت اور ان کی تدوین کا بھی اللہ تعالیٰ نے محدثین کرام رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے ایسا تکوینی انتظام فرمایا کہ اس سے قبل کسی بھی نبی کی تعلیمات اور سیرت کی حفاظت کا ایسا انتظام نہیں فرمایا یہ وعدہ حفاظت اور اس کا بے مثال تقوینی اہتمام اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے اس لیے آپ پر نازل کردہ کتاب اور اس کی عملی تشریح و توضیح کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا ہے اور ان سب پر مستضاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح احادیث ہیں جن میں نہایت سراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں اللہ نے مجھ پر نبوت کا خاتمہ فرما دیا ہے اور اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اور ایسے بڑے بڑے دعوے دار تیس ہوں گے وہ نبی نہیں کزاب دجال ہوں گے یہ احادیث دو چار نہیں بلکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے گویا ان احادیث کو تواتر کا درجہ حاصل ہے یہ احادیث اتنی مشہور ہیں کہ ان کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہر مسلمان ان سے واقف ہے اس ختم نبوت کا فائدہ اور مقصد کیا ہے اس کا پورا علم تو اللہ ہی کو ہے تاہم ایک بڑا فائدہ اور مقصد امت مسلمہ کی وحدت کا تحفظ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ فرما کر امت محمدیہ کی وحدت کا بہترین انتظام فرما دیا ہے اس لیے کہ جب بھی کوئی نیا نبی آتا ہے تو نئے سرے سے کفر و ایمان کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے نئے نبی پر ایمان لانے والے ہی مومن قرار پاتے ہیں جبکہ سابقہ نبی ہی پر ایمان رکھنے والے اور نئے نبی کی نبوت کو نہ ماننے والے کافر قرار پاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر یہ احسان فرما دیا اور اسے اس ابتلاع آزمائش سے بچا لیا اس لیے ختم نبوت کا عقیدہ وحدت امت کا ضامن بھی ہے مذکورہ دلائل کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر آج تک اس عقیدے پر امت کا اجماع چلا آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ امت نے کسی جھوٹے نبی کو کبھی برداشت نہیں کیا اور یہی وہ وجوہات ہیں جن کے پیش نظر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گمبھیر مسائل سے دوچار ہونے کے باوجود جھوٹوں کے سردار مسلمہ کذاب کے خلاف اعلان جہاد کیا اور اسے کیفر کردار تک پہنچایا جس کا تفصیل سے بیان آپ سماعت فرما چکے ہیں